کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے